نماز فرضیت فضیلت اور اہمیت اولاد کو نماز سکھانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو بینہم سنینا فرق اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو سنن نبی داود کتاب الصلاح باب متا یؤمر الغلام بالصلاح حدیث نمبر چار سو حسن جامع ترمزی کتاب الصلاح باب ما جاء متا یؤمر الصبی نمبر چار سو سات وقال حسن صحیح اس حدیث کو امام ابن خزیمہ حدیث نمبر ایک ہزار دو حاکم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ایک شرط مسلم اور زہبی نے صحیح کہا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو سات برس کے عمر عمر ہی میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں اور اگر وہ دس برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تعدیبی کاروائی کریں انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں اور دس برس کے عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں ترک نماز کفر کا اعلان ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاح حدیث نمبر بیاسی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے سیدنا برادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان یعنی منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا سنن ترمزی کتاب الایمان باب ما جاء فی ترک الصلاة حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکیس صحیح سنن نسائی کتاب الصلاة باب الحکم فی تارک الصلاة حدیث نمبر چار سو چونسٹھ اسے امام ترمزی ابن حبان الاحسان حدیث نمبر ایک ہزار چار سو باون حاکم المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھ سات اور زہبی نے صحیح کہا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے کہ وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے اور انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے اور جس نے نماز ترک کر دی اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا مسلمان بھائیوں غور کرو کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے جامع ترمزی کتاب الایمان باب ما جاء فی ترک الصلاح حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بائیس وسندہ صحیح وللحدیث طریق آخر عند الحاکم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سات حدیث نمبر بارہ وسندہ حسن سیدنا ابو دردار رضی اللہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے یعنی اللہ کے حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا سنن ابن ماجہ کتاب الفتن علی صبر حدیث نمبر چار ہزار چونتیس وسندہ حسن وحسنہ البویصری ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل یعنی گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاة باب اثم من فاتته نمبر حدیث نمبر 522 وصحیح مسلم کتاب المساجد باب التغلیغ فی تفویت صلاة العصر حدیث نمبر 626 سیدنا برادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے صحیح بخاری کتاب باب من ترک العصر حدیث نمبر پانچ سو ترپن فی یوم نمبر پانچ سو 594 فضیلت نماز سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس الى لما ما لم پانچ نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں اور یعنی اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الصلوات الخمس والجمعہ حدیث نمبر دو سو تین پینتیس مثلا فجر کی نماز کے بعد جب زہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائے ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں گویا پانچوں نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نام اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور ہی سے کانپ اٹھتا ہے اگر عقیدہ طریقہ نماز اور نیت درست ہو تو نماز پر ہمیشگی بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو تو یقیناً مذکورہ تین اوصاف میں سے کسی ایک میں ابھی تک خلل موجود ہے جس کی اصلاح ضروری ہے مولانا عبدالسمد رفیقی سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ بار نہائے کیا پھر بھی اس کے جسم پر محل باقی رہے گی صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے اللہ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے صحیح بخاری کتاب باب الصلاوات الخمس کفارہ حدیث نمبر پانچ سو اٹھائیس صحیح مسلم کتاب المساجد باب المشی الى تمہل خطایہ به نمبر چھ سو 667 سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یعنی میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں لہٰذا مجھ پر حد قائم کریں آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا یعنی یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے آپ نے فرمایا کیا نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اس نے کہا پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے صحیح مسلم کتاب التوبہ باب قوله تعالی ان الحسنات یذهبن السیئات سورہ ہود آیت نمبر 114 حدیث نمبر 2764 اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا معاف کر دیا معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں السنن الكبرى للبيهقي جلد نمبر 3 صفحه نمبر 10 وسنده حسن شرح معاني الاثار للطحاوي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 477 سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا انہیں وقت پر ادا کیا انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکو پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے چاہے وہ اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے سنن نبی داود کتاب باب المحافظت علی الصلاوات حدیث نمبر چار سو پچیس حدیث وسنده صحیح السنن الكبرى للبيهقي جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215 فيه الصنابح وهو ابو عبد الله وللحديث طريق آخر عند ابن حبان الموارد حدیث نمبر پانچ سو باون الحسان حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھائیس وسندہ حسن سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آفتاب کے طلوع غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظت علیہما حدیث نمبر 634 سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عشاء با جماعت ادا کی یعنی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز با جماعت پڑھی تو اتنا ثواب پایا کہ گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل العشاء والصبح فی جماعہ حدیث نمبر 656 سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے یعنی عہد و امان میں ہے صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء والصبح فی جماعہ حدیث نمبر 657 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو باری باری آتے ہیں یعنی وہ آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں ہیں جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری کتاب صلاح باب فضل صلاح العصر حدیث نمبر پانچ سو پچپن صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل صلاح صبح حدیث نمبر چھ سو بتیس حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچے اگرچہ انہیں سرین پر گھسڑ کر ہی آنا پڑے صحیح بخاری کتاب الادان باب فضل صلاح صلاة العشاء في الجماعة حديث نمبر 657 صحيح مسلم كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة حديث نمبر 651 سرین پر گھسٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش انہیں چوتروں کے بل چل کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے یعنی ہر حال میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پہ آ رہی تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ کو شدید رنج پہنچا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے باز رکھا حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے صحیح بخاری کتاب الجہاد باب الدعاء علی المشرکین بالحزیمہ والزلزلہ حدیث نمبر 2931 صحیح مسلم کتاب المساجد باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر حدیث نمبر 627 نمازی اور شہید سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب ایک سال کے بعد فوت ہوئے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے اس لیے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا میں نے صبح کے وقت خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یعنی تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کس قدر زیادہ ہو گئی کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی یعنی فرض نمازوں کی چھ ہزار یا اتنی اتنی رکاتیں زیادہ نہیں پڑی مسند احمد جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تینتیس و سند حسن اسے حافظ منظری نے الترغیب و ترغیب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چوالیس میں حسن کہا ہے فائدہ یہ دونوں صحابی مہاجرین میں سے تھے اور دونوں نے اکٹھے ہجرت کی تھی جہاد وغیرہ تمام اعمال صالحہ میں یہ دونوں شریک و یکساں تھے ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا جہاد کی تیاری میں مصروف و مرابط رہا اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا رہا چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مرابط کا اجر و عمل جاری رہتا ہے لہٰذا یہ اپنے اس بھائی سے بڑھ گیا جو پہلے شہید ہو گیا تھا مشکل الاثار لتحاوی جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو ایک معلوم ہوا کہ منکرین جہاد کا اس حدیث سے استدلال غلط ہے اہمیت نماز سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا میں نے کہا پھر کون سا آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا میں نے کہا پھر کون سا آپ نے فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا صحیح بخاری کتاب و مواقع باب فضل الصلاة لوقتها حدیث نمبر 527 صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان کون الایمان باللہ تعالی افضل الاعمال حدیث نمبر پچاسی اور فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان اطلاق اسم علی من ترک الصلاح حدیث نمبر بیاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے یعنی کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا صحیح بخاری کتاب الاذان باب فضل السجود حدیث نمبر صحیح مسلم کتاب الایمان باب معرفت طریق نمبر ایک سو بیاسی نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے صحیح ابن خزیمہ کتاب الصلاح باب اختیار فی اول وقتها حدیث نمبر تین سو ستائیس امام ابن خزامہ نے صحیح ابن خزامہ میں امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر دو سو اسی میں امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی ایک سو نواسی میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے سنن ابی داود کتاب الصلاح باب مسح الحصا فی الصلاح حدیث نمبر نو سو پینتالیس سنن ترمزی کتاب الصلاح فی کراہیت مسح الحصا الحصا فی الصلاة حدیث نمبر تین سو اناسی کتاب السحو باب النہی عن مسح نمبر ایک ہزار ایک سو بانوے وسندہ حسن امام ترمزی رحمہ اللہ نے اسے حسن اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام حدیث نمبر دو سو میں صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا بس اس نے کہا اے محمد میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا اللہ نے تین بار پوچھا میں نے ہر بار یہی جواب دیا پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی اللہ کا ہاتھ اور انگلیاں ہاتھ اور انگلیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہم انہیں مخلوق کے ہاتھوں اور انگلیوں سے تشبیح نہیں دیتے بلکہ دیگر غیبی امور کی طرح اللہ کی ان صفات پر بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں الحمد مولانا عبد السمد رفیقی پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر کی گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا خواب کے وقت زمین و آسمان کی ہر وہ چیز میں نے دیکھی اور پہچان لی جو اللہ نے مجھے دکھانا چاہی سوال و جواب سے بھی یہی مفہوم اخذ ہو رہا ہے نیز ایک روایت میں صرف مشرق و مغرب کا ذکر ہے یعنی جنوب و شمال کا نہیں لہٰذا اس حدیث کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ پیدائش آدم سے لے کر لوگوں کے جنت اور دوزق میں داخل ہونے تک کائنات کے ہر زمان و مکان کی ہر چیز اور ہر رات مجھے معلوم ہو گیا اگر ایسے ہوتا تو اس خواب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ جو چیز آپ کو پہلے ہی معلوم کروا دی گئی اس کی وحی بھیجنا تحصیل حاصل ہے مگر ایسا نہیں ہوا اور وحی آتی رہی بلکہ بس اوقات آپ وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے مولانا عبد السمد رفیقی پھر فرمایا اے محمد میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا کفارات یعنی گناہوں کو کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشقت یعنی سردی یا بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں اللہ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو چاہو دعا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے یہ دعا کی اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب وحب وحب المساكين تغفر لي وترحمني في قوم فتوفني غير مفتون حبك من يحبك عمل يقرب حبك اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا برائیوں کے چھوڑنے کا مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا اور میں تجھ سے تیری اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے بس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سنا جامع ترمزی کتاب و تفسیر القرآن باب ومن صورت صاد حدیث نمبر تین ہزار دو سو پینتیس وسند حسن مسند احمد جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو تینتالیس امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہے بس اللہ تعالیٰ تم سے اپنے حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء والصبح فی نمبر چھ سو ستاون مطالبے کا مطلب یا تو نماز میں کوتاہی پر مطالبہ و مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے یا فجر کی نماز پڑھنے والے سے تعارض کرنے کی صورت میں مطالبہ و مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری دو دفعہ امامت کرائی سنن نبی داود کتاب باب فی المواقیت حدیث نمبر تین سو ترانوے وسندہ حسن سنن ترمزی کتاب باب ما ماجا فی مواقیت الصلاة حدیث نمبر ایک سو انچاس اسے امام ترمزی نے اور ابن خزامہ نے صحیح ابن خزامہ حدیث نمبر تین سو پچیس میں اور ابن ابی رود نے المنتقہ حدیث نمبر ایک سو انچاس ایک سو پچاس میں حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ترانوے میں اور ابو بکر ابن العربی نے عارضت الاحوزی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو دو میں صحیح کہا ہے امامت جبریل علیہ السلام کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلی و عرفہ اور اسے مخصوص حیت ضابطوں اور نہایت خوشو و خضو سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے کے جبریل علیہ علیہ السلام کو عالم صلی وسلم پاس بھیجا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت حیت اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں طریقوں قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو صحیح بخاری کتاب الادان باب الادان للمسافرین حدیث نمبر 631